ومن يطع وم اللہ و رسول فقت فضیم اما خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر محدثاتها وكل وكل وكل في النار بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناها عليهما أن يتراجعا إن ظنى أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له رأى أبو داود الترمذي والإمام أحمد في مسنده معزز حاضرین جمعہ سور بقرہ کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اس کے بعد ایک حدیث اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے اور اس کا تعلق ہے طلاق سے اور وہ مسئلہ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے کلام کی معانی کا ترجمہ یہ ہے فعین طل فلاح الحماد غیرہ کہ آدمی اپنی بیوی کو دو طلاق کے بعد دیگرے دے دے اس کے بعد جب تیسری طلاق دیتا ہے تو تیسری طلاق دینے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے اس کا نکاح نہ کر دیا جائے اور صرف نکاح کرنا بھی کافی نہیں ہوگا حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جب تک وہ دونوں آپس میں جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں ان دونوں کے آپس میں قائم نہ ہو جائیں اس وقت تک وہ عورت دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے فر اللہ فرماتا طلّہ کہا اب یہ آدمی جو دوسرا شوہر ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا گیا اور نکاح دونوں نے اس نیت سے کیا کہ ہمیشہ ساتھ میں رہیں گے لیکن پھر نا اتفاقی ہو گئی پھر لڑائی جھگڑا ہو گیا اور پھر کئی سالوں یا کئی مہینوں کے بعد اس نے طلاق دے دیا دوسرے شوہر نے تو اللہ فرماتا ہے فلا جنا علیہما اب پرانے شوہر اور اس عورت کے درمیان یا ان پر کوئی حرج نہیں جا کہ دونوں پھر آپس میں لوٹ جائیں یا آپس میں نکاح کر لیں ان غرنا یقیمہ حدود اللہ اگر ان دونوں کو یقین ہے یا غالب گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حدود کو قائم کریں گے میاں بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو ادا کریں گے اگر یہ غالب گمان اور یقین ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ عورت اپنے پرانے پہلے شوہر کی طرف آ جائے اور پھر دونوں کا آپس میں نکاح کر دیا جائے اللہ تل کا حدود اللہ یوبین قومی عالمون یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ان قوموں کے لیے جو علم والے ہیں جاننے والے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر صاف طور پر ایک مسئلہ بیان کیا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے جیسا کہ میں نے وضاحت کے طور پر بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو دو طلاق دے دیتا ہے ایک بعد دیگرے کے ساتھ نہیں ایک بعد دیگرے اور اس کے بعد پھر تیسری طلاق دے دیتا ہے تو تیسری طلاق دینے کے بعد وہ عورت اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے اب وہ عورت اس کے لیے کیسے حلال ہوگی وہ اللہ رب العالمین نے شاہد کریمہ کے اندر بیان کیا ہے کیا اللہ نے بیان کیا ہے اللہ یہ بیان کرتا ہے کہ اب یہ عورت اپنے پرانے شوہر کے لیے حرام ہو گئی اب اس کا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ایک صورت میں نکاح ہو سکتا ہے کہ اس عورت کی شادی کہیں اور کر دی جائے اور جب شادی ہو تو دونوں کی نیت ہو کہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے باقاعدہ گواہ ہوں مہر ہو ولی کی اجازت ہو عورت کی رضامندی ہو جیسے عام نکاح کیا جاتا ہے اسے یہ بھی نکاح کر دیا جائے اس عورت کا اب یہ دونوں ساتھ رہتے ہیں اور ساتھ رہنے کو جیسے میاں بیوی ہیں انسان ہیں پھر دونوں میں لڑائی ہو گئی پھر دونوں میں جھگڑا ہو گیا نہ اتفاقی ہو گئی اب پھر مرد نے اس کو طلاق دے دیا نہ اتفاقی ہو گئی یا عورت نے خلا لے لیا مان لیجئے یا مان لیجئے مرد کا انتقال ہو گیا اب عدت گزر گئی اگر مرد نے طلاق دے دیا طلاق دینے کے بعد عزت گزر گئی یا عورت نے خلا لے لیا خلا کے بعد ایک ہے عدت ہوتی ہے وہ عدت گزر گئی یا نئے شوہر کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد چار مہینہ دس دن عدت ہوتی ہے یہ عدت گزر گئی اب اگر وہ اپنے پرانے شوہر کے پاس آنا چاہے تو پرانے شوہر کے پاس آ سکتی ہے یہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے حدیث کے اندر ایک صحابیہ ہیں اور وہ کیا نام ہے ان کے ساتھ ہی معاملہ ہو گیا تھا ان کو تین طلاق دے دی گئی ایک بعد دیگرے اور اس کے بعد وہ ان کا نکاح بھی دوسری جگہ کر دیا گیا وہ اپنے پرانے شوہر کے پاس واپس ہونا چاہ رہی تھی تو تمہاروی نے کہا کہ نہیں جب تک کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا ذائقہ نہیں چکھ لیں گے جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں قائم نہیں کر لیں گے جب تک وہ پرانے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی وہ گرچہ قرآن کی سائت میں نہیں بیان کیا گیا لیکن حدیث معلومی نے بیان کیا اور حدیث قرآن کا بیان ہے قرآن کو ہم حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے قرآن کی تفسیر حدیث کی روشنی میں کی جائے گی لہذا اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نکاح اس کا کر دیا گیا اور دونوں کے آپس میں تعلقات قائم نہیں ہوئے تو ایسی صورت میں وہ عورت پرانے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی یہ ضروری ہے کہ دونوں کے آپس میں تعلقات قائم ہوں اور نکاح بھی ہو نکاح شرعی ہو یعنی دونوں کے نکاح کے لیے گواہ موجود ہوں مہر ہو باقاعدہ اعلان ہو عورت اور مرد کی رضامندی ہو اس کے بعد جو نکاح ہوتا ہے اس نکاح کے بعد اب دونوں کا آپس میں اتفاق یہ ہوگی دونوں کے آپس میں ملاقات ہو گئی میاں بیوی کے تعلقات قائم ہو گئے اب اگر وہ چھوڑنا چاہے کسی وجہ سے کہ دونوں میں جم نہیں رہی ہے دونوں میں اتفاقی پیدا ہوگی ایسی صورت میں وہ طلاق دے دے تو پہلے شوہر کے لیے عورت ہلاک ہوگی کتنا صاف اور کتنا واضح معاملہ ہے کتنا واضح مسئلہ ہے لیکن میرے بھائیوں برا ہو لوگوں کے لیے جنہوں نے قرآن کی شاید کی ایسی بری تفسیر کی ہے ایسی غلط تفسیر کی کہ قرآن کریم کی شاید سے لوگوں نے حلالہ کو جائز قرار دے دیا ہے اتنی بری تفسیر اس کا غلط معنی بیان کیا ہمارے ملک کے ملاؤں نے نے کہ انہوں قرآن کی سایت کریمہ سے حلالہ کو ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے لہذا ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں کوئی آدمی کسی اپنی بیوی کو تین طلاق دیتا ہے تو مفتی کے پاس جاتے ہیں مفتی فوراً حکم دیتا ہے کہ بھائی اس کا حلالہ کرنا پڑے گا تین طلاق دے دیا تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ تم اس کو ایک رات کے لیے کسی دوسرے مرد کے پاس نہیں بھیجو گے جب تک اس کا نکاح دوسرے مرد کے ساتھ نہیں کر دو گے ایک رات کے لیے یا چند راتوں کے لیے چند گھنٹوں کے لیے اس وقت تک کی بیوی تمہارے لیے حلال نہیں ہوگی اور قرآن کریم کی ساجی کریمہ کو حوالہ دے کر کے لوگ باقاعدہ اس عمل کو جائز کرتے ہیں نہ عدب اللہ قرآن اللہ کا سچا کلام ہے پاک کلام ہے اللہ پاک ہے دین ہمارا پاک ہے نبی پاک ہے مومن اور مسلمان پاک ہیں لہذا قرآن کریم کے اندر یا دین کے اندر یہ زناکاری کاری نجیس اور حرام چیز کی اجازت ختم نہیں ہو سکتی ہے یہ حرام ہے یہ زمانے جاہلیت کا عمل تھا جسے آج حلالہ کہا جاتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے لوگوں کو منع کیا اور میں اس لیے مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ واقع ہوتا ہے آپ کے اسکین کے اندر بھی مجھ سے لوگوں نے سوال کیا ان کے ساتھ معاملہ ہوا اور ہر مہینے میرے پاس دو تین کیس ایسے ضرور آتے ہیں کہ کسی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیا اور اپنے ملک کے مفتی سے سوال کیا وہ کہتا ہے کہ تمہیں اپنی بیوی کو دوسرے سے ایک رات کے لیے بھیجنا پڑے گا حلالہ کروانا پڑے گا لوگ بےچارے ہمارے پاس بھاگتے ہوئے آتے ہیں اس لیے مسئلہ صرف کتابی نہیں ہے صرف تحریر کے اندر نہیں واقع ہے یہ مسئلہ میدان میں چیز پائی جاتی ہے کثرت سے چیز ہوتی ہے اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسے لوگوں کو تیار رکھا گیا ہے باقاعدہ سینٹر بنائے گئے ہیں جہاں پر آدمی اپنی بیوی کو اگر تین طلاق دے دیتا ہے تو ایک رات کے لیے وہاں بھیج دیا جاتا ہے صبح جا کر کے اپنی بیوی کو لے کر کے چلا آتا ہے اور کہتے ہیں ہم اس کی مدد کرتے ہیں نا باللہ ہاں یہ مدد ہے زنا کاری کے اندر مدد ہے یہ حرام کاری کے اندر مدد ہے یہ شریعت اور سنت کے اندر مدد نہیں ہے یہ یہ حرام چیز ہے میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لال المحل والمحل اللہ اللہ کی لانت ہوتی ہے جو حلال کرتا ہے اور جس کے لیے حلال کیا جاتا ہے دونوں پر اللہ حربان کی لانت ہوتی ہے دونوں اللہ کی رحمت سے بھگا دیے جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جاتے ہیں ہمارے نبی کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادھار سانڈ قرار دیا ہے جیسے آپ جانور کو جفتی کرانے کے لیے کسی سانڈ کے پاس لے جاتے ہیں ایسے ہمارے نبی نے حلال کرنے والے کو سانڈ قرار دیا ہے حضرت حسب فرماتے تھے محتا وغیرہ کی روایت ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ایسا آدمی لایا جائے گا جو حلالہ کرنے والا ہو میں اسے رزم کر دوں گا افسوس کی بات یہ ہے کہ عمر فاروق کے ایک فیصلے کو یہاں ہمارے یہاں کے لوگوں نے تو لے لیا کہ ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک مان لیا انہوں نے تین مان لیا لیکن حضرت عمر کے اس فیصلے کو انکار کر دیا اس کو اس کو پشے پش ڈال دیا حضرت عمر نے کہا تھا خطبے میں آپ نے فرمایا کہا کہ اگر میرے پاس اگر کوئی ایسا آدمی لایا جائے گا جس نے حلالہ کی نیت سے نکاح کیا ہے میں ایسے آدمی کو رجم کر دوں گا ایسے آدمی کو پتھر سے مار کر کے ہلاک کر دوں گا کیونکہ یہ زناکاری ہے اور زناکاری کی سزا شریعت کے اندر رجم ہوتی ہے اس نے کہا کہ اسے رجم کر دوں گا کیونکہ اس کی نیت ہے طلاق دینے کی اس نیت سے وہ نکاح کرتا ہے ایک رات کے لیے اس کو میں رجم کر دوں گا جاہلیت کا عمل تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اس کو منع کیا اس کو ختم کیا لیکن آج لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اس طریقے سے مسدرا خاکم کروائے روایت نافے تابعی ہیں ابن عمر سے فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا یہ سوال پوچھتا ہے یہی سوال کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور وہ جا کر کے اس کا کہیں پر نکاح کر دیا جائے اور میں نکاح اس لیے کرتا ہوں وہ آدمی پوچھتا ہے کہ وہ عورت اس کے لیے حلال ہو جائے پرانے شوہر کے لیے پرانے شوہر نے مجھ سے یہ نہیں کہا ہے نہ ان کے گھر والوں نے کہا ہے میری نیت ہے میں اس نیت سے نکاح کر رہا ہوں کہ وہ عورت اس کے لیے حلال ہو جائے پرانے شوہر کے لیے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا نہیں غلط ہے یہ تم نکاح کرو اس نیت سے کہ ہمیشہ ساتھ رہو گے پھر اگر نہ اتفاقی ہو جائے اور تم طلاق دے دو عدت گزر جائے تو وہ بیوی پرانے شوہر کے لیے حلال ہوگی اور اگر تم اس نیت سے نکاح کرو کہ میں اس عورت کو پرانے شوہر کے لیے حلال کر رہا ہوں یہ تمہاری نیت ہے اگرچہ پرانے شوہر نے تم سے کچھ نہیں کہا ہے کوئی سودا نہیں ہوا کوئی معاوضہ طے نہیں کیا گیا نہ اس نے کہا کہ بیوی کو ہمارے لیے حلال کرنا لیکن تمہاری صرف نیت ہے تو عبداللہ بن فرماتے ہیں کہ اسے اللہ کے رسول میں ہم زناکاری سمجھتے تھے یہ زناکاری ہے یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے یہ قطام جائز نہیں میرے بھائی تمام نصوص کو چھوڑ کر کے احادیث کو چھوڑ کر کے قرآن کریم کا غلط غلط معنی اس کی ہمارے یہاں لوگ بیان کرتے ہیں حالانکہ حلالہ یہ زمان جاہلیت کا مر ہے اور حلالہ اور اس طریقے سے نکاح کرنے کے اندر بہت فرق ہے میرے بھائیوں بہت زیادہ فرق ہے دونوں کے اندر لوگ اسے نکاح کا نام دیتے ہیں وہ نکاح نہیں ہے وہ بلکہ وہ زناکاری ہے وہ ملعون لعنتی عمل ہے یہ اور ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے مصر کے ایک عالم تھے علامہ رشید رضا وہ لبنان گئے اور لبنان میں ان, ان کی ایک عیسائی سے ملاقات ہوئی کرسچین جو پہلے تھا بعد مسلمان ہو گیا اس آدمی سے ملاقات ہوئی لبنان کے لوگ عربی بولتے ہیں عربی وہاں پر زبان ہے تو اس آدمی نے آ کر کے کہا کہ ہمیں اسلام بہت پیارا لگتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن اسلام کی ایک چیز مجھے بہت ناپسند ہے مجھے نہیں اچھی لگتی ہے کہا کیا بات ہے اس نے کہا کہ اسلام کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو تین طلاق دے دے تو پھر اس کو ایک رات کے لیے حلالہ کروایا جاتا ہے اور پھر وہ اپنے پرانے شوہر کے پاس آ جاتی ہے اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے تو علامہ رشید رضا نے کہا کہ اسلام کے اندر یہ نہیں ہے یہ یہ حرام ہے یہ یہ زنا کاری یہ ناجائز ہے وہ کہتا ہے کہ میری فطرت یہی کہتی تھی کہ چیز ناجائز ہوگی کیونکہ یہ زنا کاری ہی ہے جس کا حلالہ نام دے کر کے حلال کر لیا گیا ہے لیکن فطرت اسے زناکاری ہی مانتی ہے اس لیے میری فطرت یہی کہتی تھی ایک چیز اسلام جیسے پاکیزہ دین کے اندر نہیں ہو سکتی ہے آپ نے میرے مسئلے کو حل کر دیا اور یہ بتا دیا کہ چیز شریعت کے اندر حرام ہونا جائے ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں میرے بھائیوں لیکن افسوس یہ کہ جب ان کے گھروں کا معاملہ آتا ہے ان کی بیٹیوں اور ان کی اپنی بہوؤں کا اور ماؤں کا معاملہ آتا ہے وہ اہل حدیث مولویوں کے پاس بھیجتے ہیں یہ بھی بڑا عالمی کتنے لوگ اسی مسئلے کی بنا پر اہل حدیث ہو جاتے ہیں کیونکہ اہل حدیث کا مناج ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کے عقیدے کے مطابق اور فہم کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھنا ہمارے بہت بڑے استاد تھے علامہ ڈاکٹر فضل الرحمان سلفی مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کا انتقال ہو گیا رابطے عالمی اسلامی فقہ اکیڈمی کے باقاعدہ ممبر تھے ہمارے استاد تھے بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہوں گے بہت بڑے مفتی تھے علامہ فضل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے تھے مالیگاؤں کے اندر ہم لوگوں سے بتایا کرتے تھے کہ یہاں کے جو مفتی ہیں ان کی بیٹی کا معاملہ ہوا کہ اس کے داماد نے تین طلاق دے دیا تو انہوں نے اپنے داماد کو میرے پاس بھیجا کہ جاؤ فضل الرحمان صاحب سے سوال پوچھ کر کیا وہ فتوا دیں گے جب ان کا اپنا معاملہ ہوتا ہے تو دوسروں کے پاس بھیجتے ہیں دوسروں کی عزتوں کا معاملہ ہوتا ہے بہو اور بیٹیوں کا معاملہ ہوتا تو فوراً حلالہ کرنے کی تعلیم دیتے ہیں میرے یہ حرام ہے شریعت کے اندر یہ زنا کاری اور عزت کا نیلام کرنا ہے یہ انسان کی غیرت کیسے گوارا کرتی ہے کہ اپنی بیوی کو ایک رات کے لیے دوسرے مرد کے ساتھ بھیج دیتا ہے وہ بےغیرت انسان ہے سدا گناہ اور جرم کا انتقام آدمی کرتا ہے اور اور عزت نیلام کی جاتی ہے عورت کی طلاق دیتا ہے مرد تین طلاق ایک ساتھ دیا تین طلاق ایک ساتھ دینے میں صحیح قول کے مطابق ایک ہی طلاق ہوتی ہے لیکن اس مسئلے میں اختلاف ہے بہت سارے علماء اسے تین طلاق مانتے ہیں تین طلاق اگر آپ مانتے ہیں علماء کے بقول تو آپ کو اس کا اختیار ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے لیکن کسی بھی عالم دین نے چاروں اماموں میں سے اور مشہور اما میں سے کسی نے بھی حلالہ کو حلال قرار نہیں دیا بلکہ اسے حرام قرار دیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اسے مقروض سمجھتا ہوں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں علماء نے بیان کیا ان کے شاگردوں نے بیان کیا ہے کہ جب علامہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب مکروح کا لفظ کہیں تو ان کی یہاں حرام کے معنی میں ہوتا ہے قرآن میں اللہ رب العالمین زنا کو بھی مکرو قرار دیا ہے کہ زنا بھی مکرو ہے مکرو حرام کے معنی میں مکرو کی اصلاح بعد میں آئی ہے مکرو کی جو تعریف کی گئی ورنہ پہلے مکرو حرام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا تھا سورہ اسلام اللہ رب العالمین نے زنا کے بارے میں کہا کہ مکرو حالانکہ یہ مکرو نہیں ہے جو ہمارے یہاں لوگ سمجھے سمجھتے ہیں بلکہ یہاں مکرو کے معنی حرام کے ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں بھی حرام تھا لیکن لوگوں نے ان کا معنی مطلب یہ سمجھ لیا جو ان کا مطلب نہیں تھا اس لیے آج ایک بڑی تعداد ہے میرے بھائیوں جو اس چیز کو حلال کرتی ہے جبکہ شریعت کے اندر حرام و ناجائز ہے اور میں بتا یہ رہا تھا کہ حلالہ جو زناکاری ہی کی ایک ترقی یافتہ رسم ہے اور زمانے جاہلیت کا عمل ہے یہ اور اسے عقیدت اور دین اور شریعت کا لباس پہنا کر کے زناکاری کاری کو حرام کر دیا گیا ہے اس میں اور جو نکاح شرعی ہے جو مطلوب ہے انبیاء کی سنت ہے اور دنیا کی بقا کا ایک ذریعہ اور سبب ہے یہ اس میں اور دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے بہت سارے فرق ہیں لوگ اس کو نکاح کہتے ہیں حالانکہ وہ نکاح نہیں ہے وہ نکاح وہ نہیں ہو سکتا شریعت اس کی اجازت نہیں دے سکتی دونوں کے اندر زمین و آسان کا فرق ہے پہلا فرق یہ میرے بھائیوں کہ انسان جب کسی سے عورت سے نکاح کرتا ہے اس کی نیت رفاقت کی ہوتی ہے ہمیشہ کے ساتھ کہ میں اس سے نکاح کرتا ہوں اس عورت کو اپنے ساتھ رکھوں گا ہمیشہ کی نیت ہوتی ہے رکھنے کی جبکہ اس کے اندر ایک یا دو رات کے بعد طلاق دینے کی نیت ہوتی ہے یہی دو نیتوں کا اختلاف اس آدمی کی نیت جو نکاح شرح کرتا ہے کہ عورت ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گی میں اس کو رکھوں گا لیکن یہ جو نکاح ہوتی ہے اس نکاح کے اندر آدمی کی نیت کیا ہوتی ہے کہ ایک دو رات کے بعد میں اس کو طلاق دے دوں گا یہ پہلا فرق ہو گیا آپ دیکھیے دوسرا فرق کیا ہوتا ہے آدمی نکاح کس لیے کرتا ہے اللہ کے سر کے ولود فین نہیں موقع ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو مہربان ہوں اور زیادہ بچے دینے والی ہوں کیونکہ قیامت کے دن میں کثرت امت پر فخر کروں گا آدمی کا مقصد ہوتا ایک سال اگر بچے نہ ہوں علاج شروع ہو جاتا ہے علاج کرنا لوگ شروع کر دیتے ہیں کیوں اس لیے کہ مقصد ہے اولاد کا حصول بھی اچھی اولاد ہو نیک اولاد ہو تربیت ہم کریں گے یہ بھی مقصد ہوتا ہے نکاح کرنے کا لیکن کیا یہاں مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اولاد ہوگی وہ تو ایک دو رات کا صرف معاوضے کے طور پر معاملہ ہوتا ہے اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے لہذا یہاں پر یہ مقصد ہی نہیں پایا جاتا تیسری بات آپ دیکھیے نکاح میں عورت کی اجازت ضروری ہے عورت کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کیا جا سکتا یہ اسلام کا حسن ہے اسلام کے محاصر میں سے ہے کہ اسلام نے عورتوں کو مجبور نہیں کیا ہے لڑکی کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہمانوی کے پاس ایک خاتون تشریف لائی انہوں نے کہا کہ میرے والد نے میرا نکاح کر دیا ہے لیکن میں اس کو ناگوار سمجھتی ہوں ہمانوی نے کہا اگر تم چاہو تو نکاح کو میں فسق کر دوں نکاح ختم کر دوں انہوں نے کہا کہ جیسے تیسے میں گزار لوں گی لیکن میں یہ پوچھنے کے لیے آئی تھی کہ شریعت کیا کہتی ہے تو آپ نے کہا کہ کسی لڑکی کی یاد کے بغیر زبردستی اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا اگر لڑکی باقرہ ہے غیر شادی شدہ ہے پہلا اس کا نکاح ہو رہا ہے آپ اسے پوچھیے اگر وہ خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے راضی ہے اور اگر شادی شدہ ہے وہ زبان سے کہے کہ ہاں میں اس رشتے سے راضی ہوں لہذا اجازت ضروری ہے لڑکی پر باپ زبردستی نکاح نہیں کر سکتا اگر نکاح کرے گا حق ہے اس کو نکاح کو باطل کر دینے اور نکاح کو توڑ دینے کا شریعت نے عورت کو اتنا حق دیا ہے ہمارے دین اسلام کے اندر یہاں عورت کی اجازت نہیں ہوتی کون عورت چاہے گی کہ میں ایک رات کے لیے اپنی عزت نیلام کروں یہاں نہ اسی اجازت ہوتی ہے نہ اسے سوال کیا جاتا ہے چوتھی چیز یہ میرے بھائیوں جب نکاح ہوتا ہے نکاح میں انسان دین دیکھتا ہے مالداری دیکھتا ہے حسب و نصب دیکھتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے لیکن یہاں کوئی بھی آدمی ملتا ہے اس کے ساتھ کر کے ایک رات کے لیے بھیج دیا جاتا ہے سینٹر قائم ہمارے یہاں وہاں لوگ بھیج دیتے ہیں باقاعدہ پل پل کر کے پڑھے ہوئے ہیں دیکھے جا کر کے اس طریقے سے کتنے قصے اور واقعات ہیں میرے بھائیوں کی کہ افسوس ہوتا ہے کہ ایک اسلام کا ماننے والا اور علم کا بھی دعویٰ کرنے والا کیا انسان گر کر کے اتنی غلط حرکت کر سکتا ہے لیکن جب منحص چھوٹتا ہے جب صلاح کا عقیدہ چھوٹتا ہے صلاح صالح کے راستے کو انسان چھوڑتا ہے تو ہر غلط چیز اسے اچھی نظر آنے لگتی ہے پیمانہ بدل جاتا ہے چشمہ بدل جائے گا ساری چیزیں بدل جاتی ہیں اس لیے میرے بھائیوں ہو صالحین کے عقید و منحط کو جنہوں نے چھوڑا لانت ان کے اوپر برسا دی جاتی ہے لانت کے اندر ہمیشہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو یہ چیز وہاں پر ہوتی ہے کہ کوئی نہ دین دیکھتا نہ مال نہ حسب نصب کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی جو بھی ملتا اس کے ساتھ شادی کر دیا ہے پانچویں چیز مہر کے مہر ہوتا نکاح کے اندر مہر کی وجہ سے عورت حلال ہوتی ہے ہمارے لیے اس کے اندر کوئی مہر نہیں ہوتا اس نکاح کے اندر کوئی مہر نہیں ہوتا چھٹی چیز اعلان ہوتا ہے باقاعدہ بتایا جاتا ہے کارڈ بھی شائع کیے جاتے ہیں لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی ہماری بیٹی یا ہمارے بیٹے کا رشتہ ہو رہا ہے آپ کو آنا ہے یہاں کوئی اعلان نہیں ہوتا چپکے اور خفیہ اور خاموشی کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا ہے اس کو بھیج دیا جاتا ہے کوئی اعلان نہیں ہوتا کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ سب لانت بھیجیں گے سب برا بھلا کہیں گے اس لیے کوئی اعلان نہیں ہوتا نمبر سات نکاح میں ولیمہ کیا جاتا ہے خوشی سے ولیمہ ہوتا ہے میاں بیوی بی کے ملنے کے بعد ولیمہ کیا جاتا ہے اس کے اندر ولیمہ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا کوئی ولیمہ نہیں ہوتا اس لیے اسے نکاح نہیں کہا جا سکتا نمبر آٹھ لڑکی کی جب رخصتی ہوتی ہے بڑی عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ لڑکی کو رخصت کیا جاتا ہے اسے باقاعدہ کپڑے پہنا جاتے ہیں اس کو سنوارا جاتا ہے اور یہاں سنوارنے میں بھی ہمارے یہاں لوگ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سر طریقے سے عبور کر جاتے ہیں ناجائز طریقے سے اور ان کو سنوارتے ہیں اور جو حرام چیز ہے اس کا بھی انتخاب کر لیتے ہیں یہ چیز غلط ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ عورت کو تیار کیا جائے اس کو اچھے لباس پہنائے جائیں اچھے کپڑے پہنائے جائیں اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اس کے لیے باقاعدہ اس کو تیار کیا جائے لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا نہ اس کو تیار کیا جاتا ہے اور نہ کچھ کی جاتی ہے نوی چیز یہ جب عورت رخصتی ہوتی ہے عورت کی لوگ دعائیں دیتے ہیں لوگ دعائیں دیتے ہیں شادی ہوتی ہے دعا دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت دے رشرت کے اندر خیر کا معاملہ فرمائے باقاعدہ دعائیں دی جاتی ہے یہاں اسلام کی کوئی چیز نہیں ہوتی نمبر دس میرے بھائیوں نا نفقہ کس کے اوپر ہوتا ہے مرد کے اوپر ہوتا ہے یہاں نا نفقہ مرد کے اوپر نہیں بلکہ مرد معاوضہ لیتا ہے یہ جو سانڈ ہوتا ہے سانڈ میں سانڈ ہی کہوں گا کیونکہ نبی نے اس کو سانڈ قرار دیا ہے اللہ کے سن کا تیسے مستعار ہے ادھار سانڈ ہے وہ جو اس طرح کا عمل کرتا ہے تو جو سانڈ ہوتا ہے معاوضہ لیتا پیسہ لیتا ہے ایک رات کے لیے پانچ ہزار دس ہزار روپیہ لیتا ہے کہ میں نے تمہاری بیوی کو تمہارے لیے حلال کر دیا یہاں مرد نکاح کے اندر مرد نبکا دیتا ہے عورت کے پورے خرچ کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے اس کا گھر اس کی رہائش علاج نان کا تمام چیزیں مرد دیتا ہے یہاں مرد اس سے الٹا پیسہ لیتا ہے اور اس کے باقاعدہ معاوضہ طے ہوتا ہے کتنا معاوضہ آپ دیں گے تو میں آپ کی بیوی کو آپ کے لیے حلال کر دوں گا گیارہویں چیز کیا ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ پورا خاندان جب نکاح ہوتا ہے شرعی نکاح پورا خاندان خوشی اور مسرت سے سرشار ہوتا ہے سب خوش ہوتے ہیں یہاں پر کیا ہوتا ہے سب کے چہروں پر لانت پرستی ہوتی ہے عورت کو گھسیٹ کر لا کر کے اور اس کو جو ہے جس آدمی کے ساتھ اس کا نکاح کیا جاتا ہے لا کر کے وہاں اس کو چھوڑ دیتے ہیں نفرت و حقارت سے دیکھا جاتا ہے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں لہذا میرے بھائیوں یہ جو حلالہ ہے یہ حرام ہے شریعت کے اندر اپنی عزتوں کو بیویوں کی عزتوں کو نیلام مت دیجیے ایسے مولویوں کے چکر میں مت پڑیے جو مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو علماء سو قرار دیا برے علماء ہیں یہ ہیں علماء لیکن برائی کے علماء ہیں یہ بدینی کے علماء ہیں یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے علماء نہیں ہے یہ جو حلالہ کو جائز قرار دے کسی بھی چاروں مذہب کی میں بات کرتا ہوں جو چاروں مذہب کی باتیں کہی جاتی ہیں کسی بھی مذہب کے اندر حلالہ کو حرام نہیں قرار دیا گیا ان کے اماموں نے اس کو حرام قرار دیا حرام قرار دیا لیکن ان کے ماننے والوں نے کچھ لوگوں نے اس کو حلال کر لیا لہذا میرے بھائی حرام ہے شریعت کے اندر ایک مومن سے قطع یہ گوارا نہیں کیا جا سکتا کہ ایک مومن اپنی عورت کی عزت کو نیلام کرے گا ہم تو اتنے بھی غیرت مند مرد ہوتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا آدمی اس کو دیکھ لے تو ہم اسے برداشت نہیں ہوتا اور یہاں ایک رات کے لیے باقاعدہ اس کو بھیجاتا ہے اور میرے بھائیوں میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید اس کے اندر کچھ تقریب ہوگی ابھی جو حالات ہیں خاص طور سے ہندوستان کے حالات کہ کس طریقے سے مار پڑ رہی حکومت کی ابھی دس یا گیارہ دن کی بات ہے میرے پاس ایک آدمی آیا ان کی سیلون ہے یہاں جبیل کے اندر اور انہوں نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیا تھا ان کے ماموں کے لڑکے مفتی ہیں دیوبند سے افتاح نے کر رکھا ہے ان سے باقاعدہ سوال کیا انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک رات کے لیے اس کو بھیجنا پڑے گا ہرارا کروانا پڑے گا مجھے لے کر کے گیا آدمی گواہ ہے ممبر رسول پہ میں بول رہا ہوں میں اس آدمی کا نام بھی جانتا ہوں لیکن میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ اس میں تشہیر اور اس کی کی بےزتی بات ہے میں اس کے پاس گیا دو تین گھنٹے اس اس کے پاس بیٹھا رہا نے ٹیلی فون لگایا لگانے کے بعد میری مفتی سی بات ہوئی میں نے یہ ساری رسوس اور ساری آیتیں اور ساری حدیثیں اس کو سنائی لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کہا کہ ہمارے مسلک کے اندر ہے لہذا ہم اس کو کریں گے ہم نے کہا کہ بھائی آپ کے امام کے یہاں بھی نہیں ہے یہ امام بھی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو ناجائز دیتے ہیں حرام قرار دیتے ہیں ان کیا مکرو لفظ حرام کا ہوتا ہے ان کیا ناجائز ہے لیکن آخرکار وہ مفتی نہیں مانا اور اپنی بات پر اٹل رہا لیکن ہمارے آس پاس ان کا سسر بھی وہیں پر موجود تھا اور بھی لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ شیخ آپ کی بات پوری درست ہے اور میں آپ کی بات سے راضی ہے ہم نے کہا ان کا دامن چھوڑ دیجیے آپ اگر آپ کتاب اللہ رسول کا دامن پکڑنا چاہتے ہیں اپنی کی عزت بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے آ جائیے مت کام کیجیے ان کو چھوڑ دیجیے اور اس طریقے سے کام نہ کیجیے واقعات پیش آتے ہیں کتنے لوگوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے ہیں یہ کوئی ہوائی فائرنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ ہے ہمارے ملکوں کے اندر جو لوگ اس سے سابقہ پڑا ہوگا وہ اس بات کو حقیقت کے ساتھ جانتے ہوں گے کہ چیز ہمارے ملکوں کے اندر پائی جاتی ہے اور باقاعدہ اس طریقے سے حلالہ کروایا جاتا ہے اس کا نام حلالہ دے دیا لوگوں نے حالانکہ وہ شریعت کے اندر حرام اور زناکاری کاری ناجائز ہے فطرت گوار نہیں کرتی شریعت نے اس کو حرام و ناجائز قرار دیا جہلی عمل اسے قرار دیا لہذا میرے بھائیوں اتنا سب سننے کے باوجود بھی اب اگر کوئی آدمی اس طریقے سے کرتا ہے تو اب کیا جائے گا اس کو ہم اس کے لیے ہدایت ہی کی دعا کرتے ہیں اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا خوف کھائیں وہ لوگ خوف کھائیں جو اس طرح کا فتوا دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی اگر جانے میں اس طریقے سے مسئلہ ہو جائے تو ایسے لوگوں کی تپاس نہ جائیں وہ آپ کے دین کو بھی برباد کرتے ہیں عزت کو بھی برباد کرتے ہیں پیسہ بھی آپ کا جاتا ہے عزت بھی جاتی ہے سارا لٹ جاتا ہے کچھ آپ کے پاس باقی نہیں رہتا اس لیے جو علماء حق ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی صالحین کے فہم اور عقیدے کے مطابق جن کا عقیدہ ہے ان کے پاس آئیے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق آپ کے فیصلے کو حل کر دیں گے کتاب اللہ سنت وسول کے مطابق فیصلہ بتائیں گے حکم بتائیں گے وہ کیونکہ یہ پہچان ہے علماء حق کی یہ ہماری پہچان ہے کہ ہم نہ باطل کرتے نہ باطل کی تعلیم دیتے ہیں نہ غلط چیز کا کبھی حکم دیتے ہیں گڑبڑی ہو سکتی ہے ہمارے عمل کے اندر خامی ہو سکتی ہے لیکن کسی چیز کو خامی کسی آدمی کو خامی اور برائی کی تعلیم نہیں دے سکتے اس کو اس کا فتویٰ اور اس مسئلہ نہیں بتا سکتے اس لیے میرے بھائیوں ایسے لوگوں کو چھوڑیے اور جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق عمل کرتے ہیں ان کے پاس آئیے کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر تمام مسئلے کا حل موجود ہے الحمد للہ قرآن و حدیث کے اندر سلم سالین کے فیم عقیدے کے مطابق تو یہ مسئلہ بہت عام ہے بہت زیادہ عام ہے لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے اس لیے میں نے مناظر سمجھا کہ اس پر بھی آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ہماری بہو بیٹیوں کی عزتوں کے حفاظت فرمائے اللہ ابرامین ہمیں سنت رسول کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے سلب سالین کے عقید اور منحط پر اللہ ابراہین ہم سب کو قائم رکھے اور ایسے جو برے لوگ ہیں علماء سو ہیں علماء باطل ہیں پیٹو علماء ہیں پیٹ کے پجاری ہیں جو لوگوں کمال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے شکنجوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے امین بارک اللہ علیم فرفان ادیم ونا فان ولاج الکل حکم انتہال جواب الکریم ملکم بر